ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور چاہے اپنی ماں کے ساتھ جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستاون یہ حدیث صحیح ہے